حضرت قدامہ بن ابراہیم جمحی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نما کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے جبکہ وہ لڑکے تھے اور انہوں نے اسفر کے رنگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما نے انہیں حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ کے ایک بندے نے کہا یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اے میرے رب میں تیری تعریف کرتا ہوں جیسے تیری ذات کی جلالت شان اور تیری عظیم سلطنت کے لائق ہے یہ کلام یعنی امان لکھنے والے دونوں فرشتوں کے لیے مشکل ہو گیا انہیں پتہ نہ چلا کہ اسے کس طرح لکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت اور اس کی سلطنت و اقتدار کی شوقت کی پیمائش ممکن نہیں کہ اتنی تعریف لکھ دیتے وہ اوپر آسمانوں میں گئے اور عرض کیا یا رب تیرے بندے نے ایک بات کہی ہے ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کس طرح لکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ اسے زیادہ معلوم تھا جو اس کے بندے نے کہا میرے بندے نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا یا رب اس نے کہا ہے اے میرے رب میں تیری تعریف کرتا ہوں جیسے تیری ذات کی جلالت شان اور تیری عظیم سلطنت کے شایع ہے اللہ عز و جل نے ان فرشتوں سے فرمایا اسے ایسے ہی لکھ دو جیسے میرے بندے نے کہا ہے حتیٰ کہ جب وہ مجھے ملے گا تو میں خود اسے اس کا ثواب دوں گا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو ایک